بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 25 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لو دی لیکچر نمبر 24 میں ہم نے اپنی گفتگو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے جاری رکھی تھی آئیے ایک نظر اس گفتگو کی طرف دوبارہ دوڑا لیں تاکہ ہم لیکچر نمبر 25 کا جو ہماری بات ہے اس کو ہم آگے کنٹینیو کر سکیں یہ ایک recap lecture number twenty fourth کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی فورتھ میں ہم نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے ڈیزائن کے حوالے سے ہم نے آرکیٹیکچرل سٹائلز کی ہم نے بات کی تھی ہم نے یہ بات کرنی شروع کی تھی کہ اگر آپ ڈیزائن کے پیٹرنز اگر آپ استعمال کریں ایسے پیٹرنز آپ استعمال کریں جو فریکوینٹلی eh, استعمال ہوتے ہیں انہی پیٹرنس کے ڈفرینٹ کمبینیشنز کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک بہتر آرکیٹیکچر آپ بنا سکتے ہیں زیادہ آسانی سے آرکیٹیکچر آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے انالیسز کے ماڈلس بھی ہمارے سامنے ہیں ان کے یوز کے ماڈلس بھی ہمارے سامنے ہیں اور کافی آسانی سے آپ ان کے ڈفرینٹ پیرامیٹرس کو جانچ سکتے ہیں ان کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں جب ہم سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل اسٹائلس کی جب ہم نے بات شروع کی تھی تو اس میں ہم نے تین چار پانچ ڈفرینٹ اسٹائلس کا ذکر کیا تھا جن اسٹائلس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھے ڈیٹا سینٹرک یا ریپوزیٹری ماڈل دوسرا ہم نے اسٹائل جس کا ذکر کیا تھا وہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی بات کی تھی پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ جو فلٹرز اینڈ پائپس کا ایک اسٹائل یا ایک ماڈل ہوتا ہے ایک ہمارے پاس کال اینڈ ریٹرن کا ماڈل ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ کا بھی ہمارے پاس ماڈل ہے layered architecture is yet style of software architecture اور اس کے بعد ہم نے ریفرنس آرکیٹیکچر کی کی ہم نے بات بھی تھی پچھلی بار جن دو آرکیٹیکچر اسٹائلس پہ ہم نے ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کی تھی وہ تھے ریپوزٹری ماڈل اور client server model repository model کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ بیسکلی کسی بھی سسٹم میں یو ول ہیو ڈیٹا اور اس ڈیٹے کو باقی جو سب سسٹم جو ہیں کلائنٹس جو ہیں دوسری اپلیکیشنس جو ہیں وہ اس ڈیٹے کو شیئر کریں گے اس ڈیٹے کو یوز کریں گے اگر وہ ڈیٹا اس طریقے سے آپ نے آرگنائز کیا ہوا ہے کہ there is a central repository of that data and all the application اور سب systems in your system they are directly accessing same central repository then it is repository model یا ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچر ہوگا دیٹ از ایک ہی سینٹرلائز ڈیٹا بیس کو ایکسس کیا جا رہا ہے اس کی پارٹیشننگ ہم نے نہیں کی یہ ڈیٹا سینٹرڈ آرکیٹیکچر جو ہے یہ کچھ اس میں خوبیاں تھیں اور کچھ اس میں خامیاں تھیں خوبیاں بیسیکلی یہ تھی کہ اس میں کمیونیکیشن کا اوور ہیڈ منیمائز ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے کیونکہ آپ نے ڈیٹا کو ڈائریکٹلی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں مختلف اپلیکیشنس اس وجہ سے ان کو کافی آسانی ہو جاتی ہے کسی اور سے سروسز لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور سسٹم کافی اسموتھلی کافی آسانی سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے یہ ڈیٹا سینٹرڈ یا ریپوزٹری ماڈل آرکیٹیکچر جو ہے اس کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ذرا ان پہ بھی ایک نظر ہم دوڑا لیں ذرا یاد کرنے کی کوشش کریں بیسکلی ڈس ایڈوانٹیج جس وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس سسٹم ہے it is accessible to everybody تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی بھی کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے تو ایک طرف جب اس کی کچھ اپلیکیشن یا کوئی سب سسٹم اس کی مینٹننس کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس کی مینیپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے رسپانسبلٹی لیتا ہے تو دوسرے سب سسٹمس جو وہ ڈیٹا دوسرے سب پہلے سب سسٹم نے جنریٹ کیا ہے وہ اس کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جب اس پہ کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہ ہو تو یہ بیسکلی یہ ایک شیئر ڈیٹا کا سسٹم بن جاتا ہے جس میں کپلنگ ہماری بہت بڑھ جاتی ہے اور کپلنگ بڑھنے سے سسٹم میں چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دوسرا جو اس کا جو مین ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک سینٹرل ریپوزٹری کی بات کر رہے ہیں اس وجہ سے ڈیٹے کو ڈسٹریبیوٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی جو یہ جو مشکلات ہیں جس وجہ سے آپ اس کو نہیں کر سکتے تو آپ کی جو نیٹ ورکڈ انوائرمنٹ ہے جو پیرل انوائرمنٹ ہے یا ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے جو آپ پرفارمنس جو آپ گین کر سکتے ہیں ان گینس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے اس ماڈل میں اس میں ایک سینٹرل ڈپازیٹری ہے ایک سرور ہے اس سینٹرل ڈپازیٹری کو وہ مینج کر رہا ہے all request will come to that same server اور اس وجہ سے آپ اس کی زیادہ پرفارمنس اچیو نہیں کر سکتے ایک جگہ پہ جا کے اس پہ ایک لمٹ آ جائے گی اور اس کے بعد uh, اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے دوسرا جو آرکیٹیکچرل ماڈل جو ہم نے دیکھا پچھلی بار وہ تھا client server architectural model client server architectural model as oppose to old legacy system جس میں آپ کے پاس ایک مین مشین ہوتی تھی ایک سرور مشین ہوتی تھی ساری اپلیکیشن سارا ڈیٹا عموماً اسی مشین پہ ہوتا تھا ٹپکلی ہم ایک مین فریم ٹائپ کے سسٹمز کی ہم بات کر رہے تھے اور ان سسٹمز کے ساتھ ٹرمینلس ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے تھے تو یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں جو ایکچولی مشین کے ساتھ ٹرمینل کنیکٹڈ نہیں ہے بلکہ مشینز کے ساتھ دوسری مشینز کنیکٹڈ ہیں پورے کے پورے کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں اور وہ کمپیوٹرز جو ہیں کلائنٹ مشین کے طور پہ کام کرتے ہیں اور کچھ کمپیوٹر جو ہیں وہ سرورز مشین کے طور پہ کام کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک انٹر کریکشن نیٹ ورک کے ذریعے ان مشینوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے سرورز جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کلائنٹ کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں ہم ان آرکیٹیکچر کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ پرفارمنس انہینس کر سکتے ہیں ڈیٹا کی اور اپلیکیشن کی ڈسٹریبیوشن اچیو کر سکتے ہیں اس سے ہمیں زیادہ بہتر پرفارمنس مل سکتی ہے پچھلی بار ہم نے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہی گفتگو کرتے ہوئے ہم نے تین طرح کے مختلف کلائنٹ سرور آرکیٹیکچرس کا مطالعہ کیا تھا وہ کون کون سے تین آرکیٹیکچر تھے سب سے پہلے ہم نے تھن کلائنٹ کا مطالعہ کیا تھن کلائنٹ آرکیٹیکچر کون سا آرکیٹیکچر ہے تھن کلائنٹ آرکیٹیکچر وہ والا آرکیٹیکچر ہے جس میں کلائنٹ کی مشین پہ کسی قسم کا کوئی پروسیسنگ پاسبل نہیں ہے یہ بیسیکلی اولڈ لیگسی سسٹم کی مائگریشن کے لیے ہی استعمال ہوا تھا جب آپ نے ٹرمینلس کو ریپلیس کر دیا کمپیوٹرس کے ساتھ تو the only thing that change were the terminals اور اس پہ جو یوزر انٹرفیس تھا وہ چینج ہو گیا پروسیسنگ کسی طریقے سے ہم نے ان مشینز پہ سامنے لے کے نہیں آئے تو پیچھے آپ کا مین فریم یا ایک بڑا ہیوی ویٹ سرور رہا اور اس کے ساتھ آپ نے یہ ٹرمینل مشینز جو ہیں آپ نے اٹیچ کر دیں جو اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی تھیں دوسرا جو ہم نے مطالعہ کیا جس آرکیٹیکچر کا کلائنٹ سرور کے حوالے سے ہی وہ تھا fat client architecture fat client architecture کس طریقے سے وجود میں آیا بیسکلی جب ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہمارے پاس یہ مشینیں ہیں کمپیوٹرز ہیں جن کے پاس کچھ پروسیسنگ پاور ہے یہ سمپلی ڈم ٹرمینلز نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم کچھ پروسیسنگ جو سرور مشین پہ کی جا رہی ہے اس کو وہاں سے موو کرتے ہوئے ہم کلائنٹ مشین کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جب ہم کلائنٹ مشین پہ اس پروسیسنگ کو لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ مشین کام کر رہی ہے it is no longer simply a user interface اور اس وجہ سے دس از اے تھک کلائنٹ اور a fat client fat client کا مطلب یہ ہے کہ نا it is meaningful it does something fat client کے کانٹیکس میں ہم نے یہ دیکھا کہ there are certain management problems although اس نے ہماری کافی ساری مشکلات کو تو سالو کر دیا اس نے یہ تو دیکھ لیا کہ آپ نے ڈیٹا اور اپلیکیشن کو جب آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا تو پرفارمنس تو انہینس ہو گئی لیکن اپلیکیشن کی management becomes a nightmare it becomes very difficult because every time you make a change آپ کو وہ ہزاروں کمپیوٹرز کے اوپر جا کے وہ چینج جو سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا تھا اور اس وجہ سے it became a very difficult problem to solve یہ فیٹ کلائنٹ کے ساتھ جو جو مینجمنٹ ریلیٹڈ ایشوز تھے اس کی اپ ڈیٹ کرنے کا اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے لوازمات تھے جس کو مینج کرنا مشکل تھا اس وجہ سے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دوبارہ وہ تھن کلائنٹ والے ماڈل کو واپس لے کے آئیں اور اس کے ساتھ کچھ اس طریقے سے سسٹم کو آرکیٹیکچر اس کا ڈیولپ کریں اس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ وہ چیزیں جو تھن کلائنٹ کے ساتھ جو پرابلم تھے کہ پروسیسنگ پاور بھی آپ نے ایکچولی سرور کے ساتھ آپ نے اس کو ریڈیوس کرنی ہے اس کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے وہ بھی آبجیکٹیو اچیو ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھک کلائنٹ کی مینجمنٹ کے ایشوز جو ہیں وہ بھی ہمارے ریموو ہو جائیں اس موقع پہ میں ایک بات واضح کرنا ذرا تھوڑا سا ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹپکلی جب ہم تھن کلائنٹ یا تھک کلائنٹ کی ہم جب بات کرتے ہیں یا فیٹ کلائنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ٹپکل آرکیٹیکچر میں there a number of client machines but used to be only one server machine اور اسی سرور مشین پہ آپ کا ڈیٹا بیس ہوتا تھا تھک کلائنٹ کے کیس میں ایپلیکیشن جو ہے وہ گوئی والی سائٹ پہ یا کلائنٹ والی سائٹ پہ ہوتی تھی اور تھن کلائنٹ کے کیس میں ایپلیکیشن بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ ریزائڈ کرتی تھی بیسکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ there used to be only one server اس کے پرانے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں میں یہ بات کر رہا ہوں بعد میں اس کو مختلف ٹائم پہ لوگ مختلف کانٹیکس میں اس کو استعمال کرنا شروع ہو گئے تو ذرا تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے لیکن تھن اور تھک کلائنٹ یا فیٹ کلائنٹ جو ہے اگر آپ کی ایپلیکیشن کلائنٹ مشین پہ ریزائٹ کر رہی ہے میجورٹی آف دی اپلیکیشن اور ڈیٹا آپ کا ڈیٹا بیس مشین پہ سرور مشین پہ ریزائٹ کر رہا ہے that used to be called thick client اور اگر آپ کی اپلیکیشن ڈیٹا بیس کے ساتھ ہی ریزائڈ کر رہی ہے اسی سرور پہ that used to be called thin client تو یہ جب تھک کلائنٹ سے واپسی کا سفر شروع ہوا تھن کلائنٹ کی طرف اور جو پچھلے لیکچر میں میں نے زیرو انسٹال کی بات کی تھی کہ بیسکلی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کلائنٹ مشین پہ کسی قسم کی اپلیکیشن انسٹال نہ کی جائے تاکہ مینجمنٹ آسان رہے تو یہ سفر اس وجہ سے ممکن ہوا کہ اب ہمارے پاس ایک نیٹورک انوائرمنٹ میں we could distribute the data as well as the application تو ہم سرورز کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے تھے پہلے ایک سرور کی ہم بات کر رہے تھے اب ہم ملٹیپل سرورز کی بات کر رہے تھے تو اس آرکیٹیکچر کو ہم نے ایک نیا نام دیا اس کو انٹیئر آرکیٹیکچر یا ٹپکلی تھری ٹیئر آرکیٹیکچر بھی کہا جاتا ہے یہ این ٹیئر آرکیٹیکچر کیا چیز ہے این ٹیئر آرکیٹیکچر جس طرح کے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اب we are talking about multiple structures multiple tiers multiple layers اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سرورز جو ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں مختلف نوعیت کے سرور ہیں کوئی آپ کا ڈیٹا بیس سرور ہے کوئی آپ کا اپلیکیشن سرور ہے کوئی آپ کا ویب سرور ہے آپ کی کلائنٹ مشینس بھی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں آپ کی اپلیکیشن بھی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے آپ کا ڈیٹا بھی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے تو این ٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو کسی بھی طریقے سے مشینوں پہ مختلف حالت میں انہیں ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ اس کی پرفارمنس انہینس کر سکتے ہیں اب میں آپ کو سلائڈ کی مدد سے ذرا یہ این ٹی آر آرکیٹیکچر ذرا ایکسپلین کروں گا اور اس کی کیریکٹرسٹکس پہ ذرا تھوڑا سا ڈسکشن کرنا چاہوں گا این ٹی آر آرکیٹیکچر کی جو سب سے پہلی شکل سامنے آئی اس کو تھری ٹی آر آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے تھری ٹی آر آرکیٹیکچر کی بیسک خصوصیت یہ تھی کہ اس میں اپلیکیشن ڈیٹا اور انٹرفیس ان تینوں کو الگ الگ کر دیا گیا کلائنٹ مشین کے پاس انٹرفیس بیچ میں ایک سرور جس کے پاس اپلیکیشن لاجک سارے کا سارا اور پیچھے ایک ڈیٹا بیس سرور جس میں صرف ڈیٹا کی ریپوزٹری کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکے اس سے فائدہ کیا ہوا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کیونکہ اب آپ کے پاس کلائنٹ مشین پہ آپ کے پاس پروسیسنگ کم ہو گئی تو ان کی مینجمنٹ آسان ہو گئی لیکن ایٹ دی سیم ٹائم کیونکہ ڈیٹا بیس مشین پہ پروسیسنگ آپ نے وہاں سے اٹھا کے اس کو لاجک کو آپ نے الگ کر دیا ایک ایپلیکیشن سرور مشین بنائی جس میں پورا ایپلیکیشن کا لاجک آپ نے ڈال دیا اس سے لاجک اور ڈیٹا یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہو گئے نا you could basically use any database server for example پہلے اگر آپ کے پاس اوریکل کا سرور ہو تو اب اسی اوریکل کے سرور کو بڑی آسانی سے کسی اور ڈیٹا بیس سرور سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ایپلیکیشن میں چینج کرنی ہے تو ایپلیکیشن میں چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹا بیس میں کوئی چینج اگر کرنے کی اس کے ساتھ ضرورت نہ ہو تو وہ چینج آئسولیٹڈ انوائرمنٹ میں کی جا سکتی ہے اور صرف اس کو ایک سب سسٹم جو ایپلیکیشن سرور پہ کچھ بیٹھا ہے اسی میں چینج کر کے اور اس کو لوکلائزڈ طریقے سے اس کو مینیپولیٹ یا مینج کیا جا سکتا ہے so basically in a three tier architecture each application architecture layer presentation application and database it could run on separate processors اگر آپ کو یاد ہو پچھلی بار ہم نے یہ ذکر کرتے ہوئے بات کی تھی کہ these are logical processes logical processes کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ایک ہی مشین پہ بھی رکھا جا سکتا ہے تو یہ بیسکلی یہ پہلی بات ہوئی کہ ان کو چاہے آپ ایک ہی مشین پہ رکھیں چاہے آپ ان کو مختلف مشینز پہ ڈال دیں اس آرکیٹیکچر کی وجہ سے I mean you could have better performance than thin client approach because اب آپ کی پروسیسنگ جو ایپلیکیشن کی پروسیسنگ جو بزنس لاجک کی پروسیسنگ اور جو ڈیٹا بیس کی اسٹوریج اور ایکسیس کا جو پروسیسنگ کا جو پارٹ تھا دونوں کو آپ نے سیپریٹ کر دیا تو اس وجہ سے آپ یہ تھوڑا سا اسے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اپنے فنکشنلٹی کو لیکن کلائنٹ سائڈ پہ جو تھن کلائنٹ کے کیس میں جو تھا کسی قسم کی کوئی فنکشنلٹی نہیں تھی ابھی بھی کوئی فنکشنلٹی نہیں ہے ideally speaking sometimes people architect ڈال دیتے ہیں بٹ آج کل اس چیز کو برا ڈیزائن سمجھا جاتا ہے بہرحال آئیڈیلی اسپیکنگ کلائنٹ سائڈ پہ کوئی فنکشنلٹی نہیں اور بیک اینڈ پہ جو فنکشنلٹی تھی اس فنکشنلٹی کو آپ نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ڈیٹا بیس کا تعلق ڈیٹا بیس کی ریپوزیٹری سے رہنے دیا اور اپلیکیشن لاجک کا تعلق دوسرے سرور پہ ڈال دیا اور اس طریقے سے وہ دونوں لوڈ کو شیئر کرنے لگے یہ جو اب آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ یہ جو ڈائیگرام دکھائی جا رہی ہے یہ بیسکلی ایک ٹپیکل تھری ٹیئر آرکیٹیکچر کی ایگزامپل ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے there are number of client machines that are to this application server اور ایپلیکیشن سرور جو ہے وہ ڈیٹا بیس سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو بزنس لاجک بیسکلی آپ کا اپلیکیشن سرور پہ ہے کلائنٹ پہ کوئی فنکشنلٹی نہیں ہے اور database is concerned only database access access data اس اس کو اسٹور کرنا اور کو ریٹریو کرنا یہ جو ہم نے تھری ٹیئر آرکیٹیکچر دیکھا اس میں سینٹر پہ جو آپ کی اپلیکیشن سرور آپ کی جو اپلیکیشن کا بزنس کا جو لاجک ہے اس پہ ریزائڈ کر رہا ہے پیچھے بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس سرور اور فرنٹ پہ آپ کے کلائنٹس اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو ایپلیکیشن خاص طور پہ ایپلیکیشن سرور جو ہیں ان کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ایک ایپلیکیشن سرور کی جگہ آپ بے شمار اپلیکیشن سرور جتنے آپ کو چاہیے جتنے آپ کو پرفارمنس انہینس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے آپ اتنے ایپلیکیشن سرور آپ بنا سکتے ہیں مختلف مشینوں کے اوپر رکھ سکتے ہیں چاہے پیچھے ڈیٹا بیس سسٹم ایک ہی ہو بعض اوقات صرف ایک ڈیٹا بیس سسٹم کے ساتھ سسٹم بنایا جاتا ہے اور بعض اوقات اس ڈیٹا بیس سسٹم کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے تو جب اس طریقے سے سسٹم کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو اب آپ یہ یاد رکھیے کہ اپلیکیشن سرور پہ کیونکہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے وہاں پر کسی قسم کا کوئی لاجک نہیں ہے تو وہی پروگرام جو ہے وہ آپ ملٹیپل مشینز پہ آپ چلا سکتے ہیں اور مختلف سب سیٹس آف کلائنٹس اگر آپ کے پاس لیٹ سے آپ کے پاس پانچ سو کلائنٹ ہیں تو آپ نے پانچ پیچھے اپلیکیشن سرور بنا دیے اور ہر اپلیکیشن سرور پہ سو سو کلائنٹس آپ نے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیے تو پریویسلی آپ کے پاس جو تھری ٹیئر آرکیٹیکچر تھا اس پہ پانچ سو کے پانچ سو کلائنٹس جو تھے they would be connected to one application server and that application server then would be connected back to the database server اب آپ نے جو ایپلیکیشن سائٹ پہ جہاں پر ہیوی پروسیسنگ ہو رہی ہے جہاں پر اس کا لاجک آپ جو بھی اپلیکیشن ہے وہاں پر آپ نے رکھا ہوا ہے ڈیٹا کو اینالائز کیا جا رہا ہے اس سے ریزلٹس سامنے آ رہے ہیں اس لاجک کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور ان ایپلیکیشن سرورز پہ آپ نے لوڈ کم کر دیا اس طریقے سے آپ کی پرفارمنس بڑھ گئی جب آپ اس کو ایپلیکیشن کو اس طریقے سے آپ ڈیوائڈ کر دیں کہ سرورز کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا بعض کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایپلیکیشن کے مختلف حصے آپ نے مختلف سرورز پہ ڈال دیے کہ اگر ایک سب سسٹم ایک سرور پہ ہے دوسرا سب سسٹم دوسرے سرور پہ ہے جس کو جس طرح کی سروس چاہیے وہ اس سرور پہ جا کے وہاں سے وہ ڈیٹا ایکسیس کر کے اور وہ کام اپنا پورا کر سکتا ہے تو جب ہم اس طریقے سے انوائرمنٹ بنائیں جب سسٹم کو اس طریقے سے اس کا آرکیٹیکچر ڈیولپ کریں تو یہ تھری ٹیئر سے یہ این ٹیئر آرکیٹیکچر بن جاتا ہے نا we are not just talking about three different layers we are talking about multiple layers اور یو you نو know, ہر طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن نیٹورک انوائرمنٹ میں جیسے بھی ہم کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں اس سے آپ کی پرفارمنس بے انتہا بڑھ جاتی ہے اگلا جو آرکیٹیکچرل ماڈل جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ ڈیٹا فلو آرکیٹیکچرل ماڈل کا ہے ڈیٹا فلو آرکیٹیکچرل ماڈل کیا ہے یہ اس کو دوسرے نام سے جس سے لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو پائپس اینڈ فلٹرس بھی کہتے ہیں اس میں یہ اس کی شکل بالکل ڈیٹا فلو ڈائگرام جیسی ہوتی ہے جو ہم نے پہلے دیکھی ہے تو بیسیکلی ڈیٹا پائپس کی صورت میں ڈیٹا ایک پائپ سے دوسرے پائپس ایک پائپ سے ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس میں جا رہا ہے اور بیچ میں فلٹرز لگے ہوئے ہیں جو اس ڈیٹے کو ایکسیس کر کے ڈیٹے کو لے کے اپنی پروسیسنگ کر کے پھر اگلے پائپ کی طرف اسے دھکیل دیتے ہیں جہاں پر اس کو استعمال کیا جا سکے تو یہ اسکرین پہ چل کے دیکھتے ہیں بڑا مختصر سا میں ایک نظر آپ کو دکھاؤں گا بیسکلی یہ وہی ڈیٹا فلو ڈائگرام ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اس ڈائگرام میں جو آپ کے سامنے ہے یہ بیسکلی ڈیٹا فلو ڈائگرام کی ہی ایک دوسری شکل ہے اس میں جو ایروز جو ایک باکس سے دوسرے باکس میں جا رہے ہیں ان ایروز کو پائپس کہا جاتا ہے یہ جس طریقے سے آپ پانی کا فلو یا کسی بھی چیز کا فلو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ بھجوانا چاہیں تو I mean you need a pipe تو یہ اسی طرح کی کوئی چیز یہاں پر بھی اس کو پائپ سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے یا ایک راستہ اس کا دکھایا جا رہا ہے کس طریقے سے ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس میں ڈیٹا جا رہا ہے کون سے پروسیس سے کس پروسیس میں ڈیٹا جا رہا ہے اور یہ جو پروسیسز جو ہیں یہ جو باکسز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فلٹرز کہلاتے ہیں کیونکہ جو آپ کے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے یہ اس ڈیٹے کو پروسیس کر کے زیادہ ریفائنڈ فارم میں آگے بھیج رہے ہیں تاکہ اس کو زیادہ جس نے یوز کرنا ہے اس کو آسانی ہو یوز کرنے کی تو بیسیکلی یہ فلٹر سے ڈیٹا فلٹر ہو کے اگلے پروسیس کی طرف بھیجا جاتا ہے یہ ٹپکلی ایک ڈیٹا فلو میں آپ کے پاس ملٹیپل فلوز ہوں گے ملٹیپل پیرل پیتھس ہوں گے لیکن اگر آپ کے پاس ایک سیکوینشل پیتھ بنے تو اس کو بیچ سیکوینشل سسٹم کہتے ہیں یہ بیسکلی ایک اینڈ سے ایک سیکوینس میں ڈیٹا جا رہا ہے ایک فلٹر سے گزرتے ہوئے پھر پائپ میں جا کے پھر دوسرے فلٹر میں اور الٹیمیٹلی اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک یہ ڈیٹا پہنچ جاتا ہے اور اینڈ پہ یہ ریفائنڈ فارم میں یا جس طریقے سے یوزر کو چاہیے اس طریقے سے یہ اسے مل جاتا ہے تو جو انیشیل جو جہاں پر آپ کا جو لیفٹ سائڈ جو ہے ٹپکلی یہ آپ کی ان پٹس ہیں اور جو آپ کی جو رائٹ سائڈ ہیں یہ آپ کی آؤٹ پٹس ہیں یہ جو پائپس اینڈ فلٹرس کا جو آرکیٹیکچر ہے یہ آپ کو اس انالیسز میں مدد دیتا ہے کہ ڈیٹا کس طریقے سے فلو کر رہا ہے کون سی ڈیٹا کی ان پٹس ہیں کون سی آپ کی آؤٹ پٹس ہیں یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نے ڈیٹا فلو ڈائیگرام کے کانٹیکس میں ہم نے دیکھی تھی پیرل ایگزیکیوشن پیتھس کون سے ہیں تو یہ ان ساری چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے اگلا جو آرکیٹیکچرل ماڈل جو ہے جو ہم دیکھیں گے وہ ہے لیئرڈ آرکیٹیکچرل ماڈل یہ لیئرڈ آرکیٹیکچرل ماڈل کیا ہوتا ہے لیئرڈ آرکیٹیکچرل ماڈل ہوتا ہے اس میں ایک لیئر بنائی جاتی ہے اس میں کچھ فنکشنلٹی ہوتی ہے اور اس لیئر کے اوپر پھر اور فنکشنلٹی اس پہ ڈال کے ایک نئی لیئر بنائی جاتی ہے اس طریقے سے آہستہ آہستہ جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں ایک چھلکے کے اوپر دوسرا چھلکا چڑھا ہوا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ اس کو کھولتے جائیں تو اس کی لیئرز بیچ میں سے نکلتی جائیں گی اسی طریقے سے اس آرکیٹیکچر کی بھی مختلف لیئرز آپ کے سامنے آتی جائیں گی اس آرکیٹیکچر کا فائدہ کیا ہے اس آرکیٹیکچر کو ٹپکلی جس طریقے سے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی پچھلی بار بھی کہ یہ عام طور پہ آپریٹنگ سسٹمز یا زیادہ کمپلیکیٹڈ سسٹمز جو ہیں جن میں ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے وہ اس طریقے سے آرکیٹیکچر کے ساتھ بنائے جاتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ جو اندر کی لیئر ہے جو بڑی چھوٹی سی لیئر ہے وہ بڑی کمپلیکس لیئر ہوتی ہے کیونکہ اس نے ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے ہارڈ ویئر کے ساتھ اس کی بائنڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ ایک چھوٹی سی لیئر بناتے ہیں ایک ہارڈ ویئر کے اوپر اسے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ ملٹیپل لیئرس بنانا شروع کر دیتے ہیں جو ہارڈ ویئر سے آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس سسٹم کو آپ نے کسی دوسرے ہارڈ ویئر پہ آپ نے پورٹ کرنا ہو تو صرف اندر والی لیئر جو ہے صرف اسی کو چینج کرنے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے باقی لیئرس کو آپ کو چینج کرنے کی ٹپکلی ضرورت نہیں پڑتی یا کم ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھی ایک نظر میں آپ کو سلائڈ کی مدد سے ذرا میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیسکلی ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر آپ بناتے ہیں تو یہ ڈائگرام اس چیز کو ڈپیکٹ کر رہی ہے جو بالکل جو جو اندر کی لیئر ہے وہ کور لیئر ہے وہ عام طور پہ ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہے جس طرح آپریٹنگ سسٹم کا آپ کرنل کہہ لیں یا اس طرح کی کوئی چیز تو اس کے بعد then there is this other layer which is typically called layer جو ان بیسک سروسز کے اوپر کچھ آپ اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جو ان سروسز کو ہارڈ ویئر سے تھوڑا سا انڈیپینڈ کرتی ہے جب یہ دوسری لیئر جو یوٹیلیٹی لیئر ہے اس کے اوپر آپ ایپلیکیشن آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کو آپ ایپلیکیشن لیئر کہتے ہیں اور تیسری فائنلی یوزر انٹرفیس لیئر جو اس ایپلیکیشن کے اوپر بیسکلی یوزر کو ایپلیکیشن کی ایکسیس دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے تو اس طریقے سے یہ لیئرڈ آرکیٹیکچر جو ہے ٹپیکل ایگزامپل جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی آپریٹنگ سسٹمس جو ہیں یہ ان کی ٹپیکل ایگزامپل ہیں لیکن جہاں پر بھی آپ کو ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے ڈائریکٹلی کوئی آپ ایسا سسٹم آپ بنا رہے ہوں جس میں آپ کو اسپیشلائزڈ قسم کا سافٹ ویئر ہے جو اسپیشلائزڈ ہارڈ ویئر کے ساتھ چلے گا تو اس کو اس طریقے سے بنانا زیادہ سود مند ہے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ آپ نے ہارڈ ویئر کی جو اسپیشلائزڈ استعمال ہے اس کو آپ نے لمٹ کر دیا کور لیئر تک اور اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ کور لیئر بڑی چھوٹی سی لیئر ہے تو یہاں پر آپ نے اس کور لیئر کو ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ نے امپلیمنٹ کر دیا اگر آپ اس سسٹم کو پورٹ کرنا چاہیں from one hardware to the other system for example اگر آپ کا یہ انٹل بیسڈ کو مشین ہے تو اس کو آپ مٹرولا بیس مشین پہ اسی چیز کو آپ لے کے جانا چاہیں تو آپ کو صرف آپ کو کور لیئر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی باقی آپ کی یوٹیلٹی لیئر اور اپلیکیشن لیئر اور یوزر انٹرفیس لیئر جو ہے ایک آئیڈیل سینیریو میں ان لیئرس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو لیئرڈ قسم کا آرکیٹیکچر ہم نے دیکھا اس سے ملتا جلتا ایک اور آرکیٹیکچر بھی ہوتا ہے وہ بھی بعض لیئرس کی صورت میں بنایا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے اس آرکیٹیکچر کو ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے اس کو ہم ریفرنس آرکیٹیکچر کہتے ہیں لیکن لیئرڈ آرکیٹیکچر کے اور بھی استعمالات ہیں یہ کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ نے کچھ اس طریقے سے سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر آپ جب آپ پرووائڈ کریں گے جو ہم نے تھری ٹیئر آرکیٹیکچر کے کیس میں بھی اگر آپ نے غور کیا ہو تو وہ بھی ایک طرح سے لیئرڈ آرکیٹیکچر ہے ایک لیئر آپ کی ڈیٹا بیس کی لیئر ہے دوسری لیئر آپ کی اپلیکیشن کی لیئر ہے اور تیسری لیئر آپ کی یوزر انٹرفیس کی لیئر ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو باہر والی لیئر ہے اس کو اندر والی لیئر سے انڈیپینڈنٹ آپ نے کر دیا تو اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے چینج کرنی ہے فار ایگزامپل اگر آپ نے باہر والی لیئر کو چینج کرنا ہے تو آپ کو اندر والی لیئر کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے اندر والی لیئر کو چینج کرنا ہے تو آپ کو باہر والی لیئر کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف آپ کی جو ان کے درمیان میں جو لیئر ہے شاید اس کو تھوڑی بہت آپ کو اس کے مطابق اس کے انٹرفیسز چینج کرنے پڑے اس کے نئے انٹرفیسز سے اس لیئر میں کچھ مینیپولیٹ کرنا پڑے نیکسٹ آرکیٹیکچر جو ہم دیکھیں گے اس کو میں نے جس طریقے سے پہلے ذکر کیا ایک ریفرنس آرکیٹیکچر کا نام دیا جاتا ہے یہ ریفرنس آرکیٹیکچر اصل میں کوئی فزیکل آرکیٹیکچر نہیں ہے یہ باقی آرکیٹیکچر سے مختلف اس طریقے سے ہے کہ this is used as a reference for implementation this is not used as actual implementation جیسے کہ لیئرڈ آرکیٹیکچر یا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر یا دوسرے آرکیٹیکچر جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی یہ اس سے فرق چیز ہے اگر ہم ریفرنس آرکیٹیکچر جب ہم بنائیں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر everybody is using the same reference architecture if everybody is talking the same language تو پھر آپس میں کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے آپس میں ڈیٹا اور باقی سروسز جو ہیں ان کی ایکسیس آسان ہو جاتی ہے انٹریکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ذرا سلائڈ کی مدد سے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ریفرنس آرکیٹیکچر کیا چیز ہے اور اس کی ایک ٹپیکل ایگزامپل بھی ہم دیکھیں گے these reference architectures they are reference models تو جس ایپلیکیشن کے لیے یہ چیز بنائی جا رہی ہو یہ ریفرنس آرکیٹیکچر ایک مختلف پارٹیز کے لیے ایک ریفرنس کا کام دیتا ہے انہیں یہ بتا سکتا ہے کہ ہم اس طریقے سے کام کریں گے اس ڈومین میں رہتے ہوئے آپ نے اگر ہم سے انٹریکٹ کرنا ہے تو آپ بھی اگر اس طرح کا سسٹم بنائیں گے تو ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی ہم پروٹوکالس ڈیفائن کر سکتے ہیں so this architecture can be used as a basis for system implementation اور to compare different systems it basically acts as a standard یہ جس طریقے سے میں نے کہا یہ بذات خود یہ ایکچولی ضروری نہیں ہے کہ یہ آرکیٹیکچر آپ اس طریقے سے ہی اس کو امپلیمنٹ کریں یہ مختلف پلیئرز جو مختلف پارٹیز جو ہیں ایک ہی طرح کے سسٹمز جو بنا رہی ہیں ان کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ کا کام کرتا ہے تاکہ وہ آپس میں انفارمیشن کو آسانی سے شیئر کر سکیں so it acts as a standard against which systems can be evaluated ایک ایگزامپل جو آج کل بہت کامن ہے اور ہر جگہ استعمال ہوتی ہے شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو یہ ہے او ایس آئی کا ریفرنس ماڈل اس او ایس آئی کے ریفرنس ماڈل کی ہی وجہ سے یہ ساری جو انٹرنیٹ کی اور یہ جو نیٹورک انوائرمنٹ جو عام ہوا ہے یہ اس پورے ریفرنس ماڈل کی وجہ سے ہی یہ پاسبل ہوا یہ ایک ریفرنس ماڈل بنایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر آپ نے یہ مختلف یہ اس کی لیئرز ہیں اگر آپ نے ڈیٹا یا کوئی اور انفارمیشن آپ نے ایکسچینج کرنی ہے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں یہ ان کی پروٹوکالز ہیں اس طریقے سے ڈفرینٹ سسٹمز جو ٹوٹلی ہیٹروجینیس سسٹمز ہیں ایک طرف آپ کی سن کی مشین ہے دوسری طرف آپ کی انٹیل کی مشین ہے تیسری طرف آپ کی I B M mainframe ہو سکتا ہے انہوں نے آپس میں بات کرنی ہے مختلف ان کے ڈیٹا فارمیٹس ہیں مختلف ان کی پروٹوکالس ہیں لیکن as long as they implement this O S I reference model to talk to each other تو وہ اس سے ڈیٹا اور دوسری انفارمیشن ایکسچینج کر سکتے ہیں نیٹ ورک آپس میں کر سکتے ہیں اس کی مختلف لیئرس جو آپ کے سامنے ہیں application presentation session transport network data link physical تو اب یہ ساتوں کی ساتوں لیئر ضروری نہیں ہے کہ وہ سسٹم امپلیمنٹ کرے اس نے جس لیئر پہ کام کرنا ہے دوسرے سسٹم کے ساتھ صرف اس لیئر تک اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی پورا کا پورا ریفرنس ماڈل امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ جو ہم نے مختلف ماڈلس دیکھے آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیر آر مینی ادرس دو ایک کا تو شاید میں نے ذکر کیا بھی تھا call and return and object oriented architectural model اگر آپ لٹریچر کو دیکھیں یا مختلف بکس آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اور ماڈلس بھی نظر آئیں گے لیکن ٹپکلی یہ تین چار پانچ جو ڈفرینٹ ماڈلس جن کا ہم نے ذکر کیا تھا جس میں خاص طور پہ جو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کا اور اس کی ڈفرینٹ شیپس اینڈ فارمس کا جو ہم نے ذکر کیا تھا یہ آج کل بڑے ٹپیکل ماڈلس ہیں اس میں جو خاص طور پہ جو ماڈل جو آج کل بہت پاپولر ہے وہ این ٹی آر آرکیٹیکچر کا ماڈل ہے جس میں ایکچولی آپ کی اپلیکیشن سرورس اور آپ کے سرورس جو ہیں وہ مختلف شیپ اینڈ فارم میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں ایک طرف آپ کا ویب سرور ہو سکتا ہے آپ کا ڈیٹا بیس سرور ہو سکتا ہے آپ کے you can have many application server آپ کا سیکورٹی سرور الگ سے ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں ڈسٹریبیوٹ کر کے کیونکہ نیٹ ورک انوائرمنٹ ہے سارے سسٹم آپس میں کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں تو ان نیٹ ورک انوائرمنٹ کے پیرامیٹرس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے میکسیمم جو پرفارمنس اور اویلیبلٹی اور ریڈنڈنسی اچیو کی جاتی ہے اور اس وجہ سے یہ آرکیٹیکچر آج کل کے کارپوریٹ بزنس انوائرمنٹ میں انٹرپرائز بزنس انوائرمنٹ میں یہ کافی پاپولر آرکیٹیکچر ہے اور اس آرکیٹیکچر کو آپ کو عموماً آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کسی بڑے سسٹم کا آپ مطالعہ کریں ان آرکیٹیکچرس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے عام طور پہ اپلیکیشنس کو تو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے اور اس کو پھر ڈیٹے کو سنکرونائز رکھنا اس کو اس کی کوہرنس کو برقرار رکھنا یہ تھوڑا سا مختلف اور مشکل کام ہے اس کے لیے بعض اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا بیس سرورز جو ہیں وہ ان کی مختلف کاپیز بنا کے تو ڈیٹا کی ریپلیکیشن کی جاتی ہے دیٹ از آپ کے پاس ملٹیپل ڈیٹا بیس سرورز ہیں جن کے پاس ایک ہی ڈیٹا سیٹ ہے اور وہ اسی ڈیٹا سیٹ کو سب کے پاس وہی اس کی کاپی ہے اور جو اس میں چینجز آتی ہیں یہ کاپی ہر طرف بھیجی جاتی ہے تاکہ سارے ڈیٹا بیسز اپ ڈیٹ رہیں اور اگر کسی وجہ سے اگر ایک سسٹم ڈاؤن آپ کو کرنا پڑتا ہے تو you can shift your system اور آپ کی اپلیکیشن وہ دوسرے ڈیٹا بیس پہ تو اس طریقے سے یہ نیٹ ورک انوائرمنٹ میں ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں آپ یہ این ٹی آرکیٹیکچر کی مدد سے آپ پرفارمنس اور اویلیبلٹی اور اسکیلیبلٹی آپ اچیو کرتے ہیں اب ذرا آئیے ایک نظر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سافٹ ویئر کا جو آرکیٹیکچر جو ہے اس کو ہم نے پروسیس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا ہم نے فور پلس ون جو کرچن کا جو ماڈل تھا ویو ماڈل تھا ہم نے مختلف ویوز کی بات کی تھی ہم نے آرکیٹیکچر ڈیزائن کے پروسیس کا بھی کچھ ذکر کیا تھا اب اسی آرکیٹیکچر ڈیزائن پروسیس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا پارٹیشننگ کا بھی ذکر کر لیں کہ آرکیٹیکچر کی پارٹیشننگ کیا ہوتی ہے یہ سافٹ ویئر ڈیزائن پارٹیشن کیسے کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے پارٹیشننگ کا مطلب کیا ہے اگر ہم نے یہ جب پچھلے این ٹی آر آرکیٹیکچر دیکھا یا جو پہلے تھری ٹی آر آرکیٹیکچر یا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہم نے دیکھا تو بیسکلی ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم نے اپلیکیشن کو آلریڈی پارٹیشن کر دیا پارٹیشن کس طریقے سے کر دیا کہ ہم نے مختلف مشینز کو مختلف پروسیسز کو مختلف رسپانسبلٹی ہم نے اس میں بانٹ دی ہم نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا کام ایک سسٹم کرے تھوڑا سا کام دوسرا سسٹم کرے تھوڑا سا کام تیسرا سسٹم کرے تاکہ سب جو ہے تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک زیادہ بہتر ڈیزائن زیادہ بہتر پرفارمنس ہمیں ان سے مل سکے ایک چھوٹے سسٹمز کو یوز کرتے ہوئے ہمیں ایک بڑا ہیوی ویٹ سسٹم لگانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیے چلتے ہیں ذرا یہ پارٹیشننگ کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ذرا سلائڈ کی مدد سے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ پارٹیشننگ دو طرح کی ہوتی ہے ایک اس کو ہارزونٹل پارٹیشننگ کہتے ہیں اور دوسری اسے ورٹیکل پارٹیشننگ کہتے ہیں ہارجونٹل پارٹیشننگ کیا ہے اور ورٹیکل پارٹیشننگ کیا ہے یہ میں آپ کو سلائڈ کی مدد سے ایکسپلین کرتا ہوں in horizontal partitioning we define separate branches of the module hierarchy for each major function so basically اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فنکشنل لائنس پہ سسٹم کی پارٹیشننگ کر رہے ہیں موجولر لائنس پہ سسٹم کی پارٹیشننگ کر رہے ہیں ہر موجول اس میں پوری کی پوری اس کی پورے اسپیکٹس اس میں کور کیے جاتے ہیں اس کے یوزر انٹرفیس سے لے کے اس کے بزنس لاجک تک اور اس کے ریلیٹڈ ڈیٹا تک تو یوزر انٹرفیس بزنس لاجک اور ڈیٹا یہ پورا ایک ایک ہارزونٹل سلائس اس کو کر کے اس کو سسٹم کو بنایا جاتا ہے اور ہر موجول سارٹ آف ایک انڈیپینڈنٹ ایک طریقے سے ہو جاتا ہے گو کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں but this data sharing is through those interfaces that the module provides تو یہ ہارجونٹل پارٹیشننگ ہے اس ہارجونٹل پارٹیشننگ میں جو دوسرا کام کیا جاتا ہے we use control module to coordinate communication between functions جس چیز کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تو ایک موجولر لائنس پہ فنکشنل لائنس پہ اوپر سے لے کے نیچے تک گوئی سے لے کے ڈیٹا بیس تک ایک سلائس کیا جاتا ہے اور اس سلائس میں اس فنکشن کے پورے اسپیکٹس کور کیے جاتے ہیں جو ورٹیکل پارٹیشننگ ہے ایک اس کی ایگزامپل ہم نے آلریڈی ہم نے دیکھی ہے جو تھری ٹیئر آرکیٹیکچر یا این ٹیئر آرکیٹیکچر اس میں جو سلائسنگ کی جاتی ہے وہ موجولر لائنس پہ نہیں کی جاتی بلکہ ڈیزائن اس طریقے سے بنایا جاتا ہے so that the decision making and work جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹیڈ رہے مختلف لیئرز میں کہ اگر گوئی کا کام ہے تو وہ ایک لیئر میں ہے اگر بزنس لاجک کا کام ہے پورے سسٹم کی یا جتنے بھی موجولس ہیں آپ کی وہ دوسری لیئر میں ہے ڈیٹا بیس تیسری لیئر میں ہے in this particular case decision making module should reside at the top of the architecture اوپر سب سے ڈیسیجن میکنگ موجول ہوتے ہیں اور بیچ میں دو مختلف لیئرز ہیں یہ آپ کی ایک ایگزامپل جس طریقے سے میں نے کہا یہ آپ کی تھری ٹیئر آرکیٹیکچر کی ایک ایگزامپل ہے یہ پاسبل ہے کہ آپ کسی بھی سسٹم میں اس کو دونوں طریقے سے اس کی پارٹیشننگ کریں دیٹ از اس کی ورٹیکل پارٹیشننگ بھی ہو اس کی ہارزونٹل پارٹیشننگ بھی ہو تو اگر ایک ٹپیکل ایگزامپل میں لوں کہ ایک آپ نے سسٹم اس طریقے سے بنایا ہے جو تھری ٹیئرڈ آرکیٹیکچر یوز کرتا ہے ہر module is a three tiered architecture اور پورا system is a set of modules ہر موجول پورا انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے اس کی پارٹیشننگ تھری ٹیئرڈ ہے سو اس کی ورٹیکل پارٹیشننگ بھی ہے اور کیونکہ ہم نے موجولس میں اوپر سے نیچے تک پارٹیشننگ کی ہوئی ہے تو یہ سسٹم ہارزونٹلی پارٹیشن بھی ہوگا تو اس طرح سے یہ سسٹم جو ہے ورٹیکلی اینڈ ہارزونٹلی پارٹیشن ہے یہ جو پارٹیشننگ جو ہے یہ کیوں فائدے مند ہے اور ہم کیوں کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے سلائڈ پہ یہ جو چار پوائنٹس ہیں میں ان کی وضاحت کرتا چلوں بیسکلی جب آپ پارٹیشن کرتے ہیں سسٹم کو تو it results in a software which is is easier easier to to test test why it basically جب آپ نے پارٹیشن کر دیا تو پرابلم کو آپ نے ڈیوائڈ کر دیا پرابلم کو آپ نے چھوٹا کر دیا تو when you partition you only look at a smaller problem آپ پورے بڑے پرابلم کو نہیں دیکھ رہے تو اس صرف اس پرابلم سے ریلیٹڈ جو اس کے دائیں بائیں کے جو اسپیکٹس ہیں صرف آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے اس کو ٹیسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے it is an architecture which leads to software that is easy to maintain. Maintenance آسان کیوں ہو گئی مینٹنس آسان اس کے دونوں طریقوں سے مینٹنس آسان ہو گئی پہلا تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے پارٹیشن کر دی تو یہ چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جب چھوٹے ٹکڑوں میں آپ نے اسے کاٹا تو ان کی کمپلیکسٹی ہر ٹکڑے کی پورے کی نسبت بہت کم ہو گئی تو اس وجہ سے اس میں چینج کرنا یا اس میں انہینسمنٹ لے کے آنا یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ کو فکس کرنا آسان ہو گیا تو مینٹنس ایک طریقے سے تو یہ بھی آسان ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی انسٹالیشن اور جو دوسرے مینجمنٹ کے جو ایشوز تھے جو ہم نے فیڈ کلائنٹ کے کانٹیکس میں ہم نے دیکھے تھے وہ آسان ہو جاتے ہیں because if you have to change something you only change that particular component in that machine آپ کو پوری کی پوری اپلیکیشن چینج کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تیسرا جب مینٹننس کے پوائنٹ آف ویو سے ہی یہ کہ ہے کہ this results in propagation of fewer side effects جب آپ نے اس کی پارٹیشننگ کر دی تو پارٹیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے انٹرفیسز جو کمپوننٹس کے آپس میں ہیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیے جب آپ نے اچھے طریقے سے انٹرفیسز کو ڈیفائن کر دیا آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کو سروسز چاہیے you should access two services through these interfaces only تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے اور آپ اگر اس انٹرفیس کو چینج نہیں کرتے آپ انٹرنل اسٹرکچرس کو یا فنکشن کو آپ چینج کرتے ہیں اور انٹرفیس کو ویسے کا ویسے ہی رہنے دیتے ہیں تو جو دوسرا کمپوننٹ اس کمپوننٹ کے ساتھ جس میں آپ نے چینج لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کو یہی پتا ہے کہ میں نے اس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے میں نے اس سے کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ جو دروازہ جو ہے جو کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ چینج نہیں ہوا اس وجہ سے اسے اپنی طرف کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ چینج جو ہے یہ لوکلائزڈ رہتی ہے یہ بھی ایک مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آخر میں کہ یہ یہ سارے مینٹیننس ریلیٹڈ ہی چیزیں ہیں کہ جب ہم اس طرح کا سسٹم بناتے ہیں پارٹیشن کرتے ہیں سسٹم کی تو it becomes easier to extend کیونکہ اگر آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے آپ اس کو ہارزونٹلی اینڈ ورٹیکلی پارٹیشن کیا ہوا ہے ان چھوٹی چھوٹی پارٹیشنس میں آپ ان کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یا انہیں پارٹیشنس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں because now logically they can be separated and they can be put on separate processes جب آپ نے اس کی پارٹیشننگ کر دی تو یہ ایک طریقے سے آپ کانسیپچلی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارٹ آف انڈیپینڈنٹ ہو گئے اب جب آپ نے ان چیزوں کو انڈیپینڈنٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سب کو ایک ہی مشین پہ رکھیں اور جب آپ اس کو ایک مشین پہ نہیں رکھنا چاہتے یا آپ اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کی ایکسٹینشن اور آپ کی پرفارمنس اویلیبلٹی ریڈنڈنسی وہ سارے اسپیکٹس جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں یہ پارٹیشننگ انالیسز جو ہے یہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی فیز میں یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے یہ ایک امپورٹنٹ سٹیج ہے جتنا آپ سسٹم کو جتنا آپ اپنے سسٹم کو زیادہ بہتر پارٹیشننگ اس کی کر لیں گے ہارجونٹل اینڈ ورٹیکل بعد میں آپ کو اتنی آسانی ہوگی اس سسٹم کو اسکیلیبل بنانے میں اس سسٹم کو مختلف اسپیکٹ سے اس کو دیکھنے میں اس پارٹیشننگ میں آپ کیا کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کے کمپونیٹس کیا ہیں وہ کمپونیٹس کس طریقے سے ڈپلوائے کیے جا سکتے ہیں ان کمپونیٹس میں پیرل پروسیسنگ کس طریقے سے ممکن ہے یہ سارے اسپیکٹس یہ پارٹیشننگ کے ذریعے آپ کے سامنے آئیں گے اس وجہ سے یہ پارٹیشننگ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اس پہ جب بھی آپ آرکیٹیکچرل ڈیزائن کریں تو پارٹیشننگ کی طرف آپ خصوصی توجہ دیجیے اب سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بار ہمارے پاس آرکیٹیکچر بن گیا اور ہمارے پاس مختلف آپشنز اویلیبل ہوئیں کہ ایک ہی کام کو کرنے کے جس طریقے سے پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی بہت سارے مختلف طریقے ہوتے ہیں تو ہم یہ کیسے جانچیں کیسے یہ جج کریں کہ کون سا طریقہ بہتر ہے تو how to basically evaluate architecture اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیکچر میں ہم نے تین چار چیزوں کا جن کا ذکر کیا تھا کہ بیسکلی آرکیٹیکچر جو ہے یہ آپ کا جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پرائمریلی بنایا جاتا ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹ جو ہیں اس بیسک آرکیٹیکچر میں کس طریقے سے فٹ ہو رہی ہیں جو آپ کی جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے لیے جو آپ نے جو انفراسٹرکچر آپ نے ذہن میں سوچا ہے یا ڈیزائن کیا ہے یا کاغذ پہ آپ نے اس کی پکچر ڈرا کی ہے تو اسی حوالے سے ہم اب چل کے یہ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ there may be different you know trade offs architectural design کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس یا سافٹ ویئر ڈیزائن کے یا فار دیٹ میٹر کسی بھی ڈیزائن کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں ہم شروع سے یہ انجینئرنگ ڈیسیجنس کی ہم بات کرتے رہے آئے ہیں جس میں ہم کاسٹ اینڈ بینیفٹ کے ٹریڈ آفس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ مختلف ریکوائرمنٹس ہیں these non functional requirements they میں conflict with one another so ہمیں ان کانفلکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ٹریڈ آفس کرنے ہیں ہمیں انجینئرنگ ڈیسیجنس لینے ہیں اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے کس کیس میں کون سا سسٹم زیادہ سود مند ہے کاسٹ کے حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم پرفارمنس کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں یا کسی اور پیرامیٹر کے حساب سے ہم اس کو جج کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہ ذرا میں آپ کو سلائڈ کی مدد سے مختلف پیرامیٹر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایویلیویشن میں کیا کیا کچھ چیزیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ اپنے آرکیٹیکچر کو انالائز کریں گے تو اس میں آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ نے سسٹم پہ جو کنسٹرینٹس جو ہیں جو انوائرمنٹ میں جو کنسٹرینٹس ہیں جو یوزر نے جو کنسٹرینٹس ان کا ذکر کیا ہے وہ آپ کی ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان ریکوائرمنٹس کو آپ نے ایکسٹیکٹ کرنا ہے ڈاکومنٹس کے بیچ میں سے آپ نے ان کو سارے کو ڈاکومنٹ کرنا ہے کہ کون کون سی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں کیا کیا چیزیں اس سسٹم کے لیے ضروری ہیں یہ سسٹم کس انوائرمنٹ میں کام کرے گا اس پہ لوڈ کتنا ہوگا کتنے یوزرز اس کو یوز کریں گے اس کا ڈیٹا کا والیوم کتنا ہوگا اس پہ ٹرانزیکشن کا ریٹ کتنا ہوگا آل دوز ڈفرینٹ اسپیکٹس اور پھر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آرکیٹیکچر کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا یہ بڑا ہیویلی ڈیٹا انٹینسو سسٹم ہے اگر یہ ہیویلی ڈیٹا انٹینسو سسٹم ہے اس میں ٹرانزیکشنس کا ریٹ اس طرح زیادہ ہے تو کیا مجھے یہ ڈیٹا سینٹرک سسٹم کی ضرورت ہے یا مجھے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی ضرورت ہوگی یا میرے پاس تھری ٹیئر یا این ٹیئر ہے اگر تھری ٹیئر یا این ٹیئر آرکیٹیکچر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کمیونیکیشنس کا کیا اوور ہیڈ ہے اگر میں ڈیٹا کو ڈائریکٹلی ایکسیس کروں گا کیونکہ یہ ڈائریکٹلی یہ ایک ٹرانزیکشن بیس سسٹم ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ پرفارمنس ملے اگر میں کمیونیکیشن کے ذریعے کروں گا تو پھر پرفارمنس کس طریقے سے امپیکٹ ہوگی یہ ساری چیزوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ریکوائرمنٹ ہے کیا وہ ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کون کون سی ہیں دوسرا انالیس کے لیے جو آپ کو پیرامیٹر جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ اگین فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے کہ جب تک آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس کو وہ سسٹم فلفل نہیں کرتا تو اس وقت تک آپ کے لیے یہ آرکیٹیکچر کسی کام کا نہیں ہوگا تو جب بھی آپ آرکیٹیکچر بنائیں تو اگر آپ آرکیٹیکچر ایک آئسولیشن میں بنائیں اگر آپ یہ سوچتے ہوئے بنائیں کہ میں یہ ایک ایسا آرکیٹیکچر بنانے لگا ہوں جو کسی بھی قسم کی ریکوائرمنٹس کو کسی بھی قسم کی ڈومین کو سرو کر سکتا ہے تو یہ ایک فیوٹائل ایفرٹ ہوگی یہ کوئی کامیاب ایفرٹ نہیں ہوگی تو آرکیٹیکچر بنانے سے پہلے آپ کو فنکشنل ریکوائرمنٹس کے بارے میں بھی سنیریوز کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے تو جب تک آپ کو ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن آپ کے پاس کمپلیٹ نہ ہو اس وقت تک آرکیٹیکچر کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک کامیاب ایفرٹ نہیں ہوگی بہت زیادہ آپ کو کام دوبارہ سے کرنا پڑے گا ایک بار جب آپ کے پاس یہ ریکوائرمنٹس آ گئیں آپ نے سسٹم کو سمجھ لیا آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس میں فنکشنل ریکوائرمنٹس کون سی ہیں نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کون سی ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے جب آپ نے وہ فور پلس ون کا جو پروسیس ماڈل uh, یا کوئی اور طریقے سے آپ نے آرکیٹیکچر آپ نے ڈیزائن کیا یا آپ نے اس کو دیکھا مختلف سٹائلز کو آپ نے یوز کرتے ہوئے ایک سسٹم کے لیے آرکیٹیکچر ڈیولپ کر لیا تو اب اس آرکیٹیکچر کو ایویلیویٹ کیسے کرنا ہے اس آرکیٹیکچر کو ایویلویٹ کرنے کے لیے آپ کو ہر کوالٹی پیرامیٹر جو آرکیٹیکچر کے حوالے سے جو ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس اور مین فنکشنل ریکوائرمنٹس کے جو سنیریوز جو ہیں ان کو ساروں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اور آپ کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا ایک ایک کر کے الگ الگ سب کو کہ کیا یہ کوالٹی پیرامیٹرس پہ یہ پورا اتر رہا ہے کیا یہ پرفارمنس جو ریکوائرڈ پرفارمنس ہے اس کو یہ اچیو کرے گا کیا یہ جتنا اس پہ سسٹم پہ لوڈ ہوگا یہ اس لوڈ کو یہ اٹھا سکے گا کیا یہ اسکیلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو یہ فلفل کر سکے گا جب آپ ان سب چیزوں کو ان سارے کوالٹی پیرامیٹرس کو جب آپ ایویلیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا آرکیٹیکچر چینج ہو جائے کچھ چیزیں آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوں گی کہ اس وجہ سے فیلئر ہو سکتا ہے یہاں پر بوٹل نیکس بن رہی ہیں یہ پرفارمنس کے پرابلمس آ سکتی ہیں اس جگہ پہ تو ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے میں بی دوبارہ اس کو پارٹیشن کرنے کی ضرورت ہے اس کو کسی اور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو ایک نئے اسٹائل یہاں پر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے تو ان چیزوں کو جب آپ اس طریقے سے ایویلیٹ کریں گے تو آپ کا اگر آرکیٹیکچر چینج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب جس پیرامیٹر کو آپ پہلے ایویلیویٹ کر چکے ہیں اب آپ کو دوبارہ جا کے اس کو دیکھنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آرکیٹیکچر چینج کرنے کی وجہ سے اب اس کا امپیکٹ وہ پہلے پیرامیٹر پہ جو آپ کے خیال میں سیٹسفائی ہو چکا تھا پچھلے آرکیٹیکچر میں اب وہ اس پہ پڑے اور اب وہ پیرامیٹر جو ہے وہ سیٹسفائی نہ ہو تو اس طریقے سے یہ ایک ایٹریٹو پروسیس ہوگا ایک ایٹریٹو یہ سائیکل ہوتا ہے جس میں آپ آرکیٹیکچر کو بناتے چلے جاتے ہیں اور اس کو ایویلیویٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور مختلف ٹریڈ آفس جو ہیں مختلف جو کاسٹ بینیفٹ انالیسیز جو ہیں وہ آپ کرتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر آپ فائنلی یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ this is the architecture that is needed اور that would be used for this system جب آپ یہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے سامنے ایسے مراحل درپیش ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ڈیسیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ایکچولی یہ سسٹم جو ہے یہ پرٹیکولر پیرامیٹر کو فلفل کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کیس میں ہمیں جو ٹیکنیک یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ وہی والی پرانی جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا پروٹو ٹائپنگ کی ٹیکنیک اس میں ایک آپ ایک ورٹیکل سلائس بعض اوقات لے لیتے ہیں سسٹم کا اور اس کی پوری فنکشنلٹی اس آرکیٹیکچر کے حوالے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل دشواریاں ہوں کوئی ٹیکنیکل چیلنجز ہوں تو ان کو ہم فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آرکیٹیکچر کو اس کے مطابق پھر ماڈیفائی کرتے ہیں تو اب کیونکہ ہمارا وقت آج ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا لیکن جانے سے پہلے ایک بار ذرا آج کے لیکچر کو ذرا دہرا لیں تو سمری آف ٹوڈیز ڈسکشن آج ہم نے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہم نے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے ڈفرینٹ سٹائلز کا ہم نے مطالعہ کیا ہم نے ڈفرینٹ اسٹائلس دیکھے جو سب سے پہلے جو ہم نے اسٹائل دیکھا وہ والا ہمارا وہی کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر تھا اس کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں ہم نے تھری ٹیئر یا این ٹیئر آرکیٹیکچر کو ڈیٹیل میں دیکھا یہ این ٹیئر آرکیٹیکچر یا تھری ٹیئر آرکیٹیکچر جو ہے یہ ایک بڑا پاپولر آرکیٹیکچر ہے بڑا عام استعمال میں ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور بڑے سکسیسفلی مختلف سسٹمز کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس وجہ سے یہ ایک نہایت امپورٹنٹ آرکیٹیکچرل سٹائل ہے اس کو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے تو اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا بیسکلی اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ we try to distribute the data as well as the functionality اور سسٹم کے مختلف ایسپیکٹس جو ہیں ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ پروسیسز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ان کی ہم پارٹیشننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم میکسیمم بینڈ وتھ سسٹم سے ہم اچیو کر سکیں ان کو میکسیمم کنکرنٹ فلوز جو ہمارے پاس بن سکتے ہوں ہم ان کو ایکسپلائٹ کریں پرفارمنس انہینس کریں اسکیلیبلٹی ہم بڑھائیں ہم اس کی اویلیبلٹی ہم انکریز کریں دوسرا جو ہم نے آرکیٹیکچر اسٹائل جس کا ہم نے مطالعہ کیا آج وہ دیکھا وہ تھا ہمارا ڈیٹا فلو یا فلٹرز اینڈ پائپس کا آرکیٹیکچر یہ اینڈ پائپ کا آرکیٹیکچر ڈیٹا فلوز کے حوالے سے امپورٹنٹ آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ڈیٹا ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں فلو کر رہا ہے اور اس سسٹم نے کیا کچھ پرفارم کرنا ہے اس پہ تو یہ ڈیٹا کے انالیس کے پوائنٹ آف ویو سے this is an important view اور important aspect of the architecture تیسرا جو ہم نے آرکیٹیکچرل اسٹائل دیکھا that was layered architectural style layered architecture style کس وقت یوزفل ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے سسٹم اس طریقے سے بنانا ہو کہ آپ اسے باقی حصوں سے انڈیپینڈنٹ آپ رکھنا چاہ رہے ہوں آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہے ایک لیئر آپ نے ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ بنا دی جو اسپیسیفک ہارڈ ویئر پہ چلے گی اور اس کے بعد اس لیئر کے اوپر آپ لیئر کے اوپر چڑھاتے گئے دوسری لیئر آپ نے یوٹیلیٹیز کی لیئر بنا دی اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کی لیئر بنا دی اس کے بعد آپ نے یوزر انٹرفیس کی لیئر بنا دی تو یہ ساری لیئرز ایک ایک کر کے سسٹم میں آپ کی ایڈ ہوتی جائیں گی اور آپ کا سسٹم بنتا جائے گا اور اگر آپ کسی ایک لیئر میں چینج کرتے ہیں تو صرف اس سے ایڈجسٹنٹ لیئر میں کچھ تھوڑی سی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی باقی لیئرز میں آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آخر میں ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے سسٹم کو انالائز کرنا ہے اپنے آرکیٹیکچر کو کس طریقے سے انالائز کرنا ہے اور ان کوالٹی پیرامیٹرس کو جو ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس اور فنکشنل ریکوائرمنٹس کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ایک ایک کر کے ہم نے آرکیٹیکچر کو ایویلیویٹ کرنا ہے اور اگر کسی جگہ پہ چینج ہے تو پھر ہمیں وہ اٹریشن سے دوبارہ گزرنا پڑے گا ہماری آرکیٹیکچر کی ڈسکشن اب ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک سے بات کرنا شروع کریں گے اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے اس وقت تک خدا حافظ السلام علیکم